اور ہم نے سارے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری